نزال بن صبرہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک برتن لایا گیا جبکہ وہ راہبہ میں تھے انہوں نے پانی کا ایک چلو لیا اس سے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے چہرے بازوؤں اور سر پر ہاتھ پھیر دیا اور کھڑے ہو کر ہی کچھ پانی پی لیا پھر انہوں نے کہا یہ اس آدمی کا وضو ہے جو بے وضو نہیں ہوا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا حدیث نمبر 623 مسند احمد